ہندوؤں خبردار ان قریب امت کے علماء اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہاتھوں میں اسلحہ اٹھائے شوق شہادت سے معمور ہو کر سیلاب کی طرح بڑھیں گے اور طوفان کی طرح تمہیں بہا کر لے جائیں گے وہ بادل کی طرح گرجیں گے اور بجلی کی طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گے وہ اپنے خون سے گنگا اور جمنا کے پانی کو سرخ تو کر دیں گے مگر میری طرف اٹھنے والی ہر غلط نگاہ کا حساب چکا دیں گے لیکن ظالم ہندو کہہ کہا لگاتا ہے اور طنز بھرے لہجے میں میرا دل دکھاتے ہوئے کہہ اٹھتا ہے کہ بابری مسجد تیری جگہ مندر ہی بنے گا تیرا یہ رونا فضول ہے تیرے آنسو بیکار ہیں تیری چیخیان قریب ماضی کی داستان بن جائیں گی تیرا یہ ماتم ہندوؤں کو ہنسا ضرور سکتا ہے مگر کسی مسلمان کو رلا نہیں سکتا تیری آہوزاری سے آسمان تو دہل سکتا ہے مگر مسلمان کی غیرت نہیں جاگ سکتی خوب غور سے سن لے کوئی عالم تیری حفاظت کے لیے نہیں آئے گا ہا ہا ہا اگر ہمیں یقین تو کیا خدشہ بھی ہوتا کہ کسی عالم میں یہ ہمت باقی ہے کہ وہ تیری حفاظت کے لیے آئے گا تو ہم تجھ پر حملہ ہی کیوں کرتے اگر ہمیں اس کا گمان بھی ہوتا کہ آج کا عالم موت سے بے خوف ہو کر تیری حفاظت کے لیے میدان میں کود پڑے گا تو پھر ہم کبھی تجھ پر حملے کی غلطی نہ کرتے مگر ہمیں یقین ہے کہ تیرے علماء بہت مصروف ہیں وہ اپنی اپنی جگہ جہاد کے ثواب حاصل کر رہے ہیں وہ تیرے لیے آنا اور مرنا تو درکنار سوچیں گے بھی نہیں اس لیے ہم بلا خوف و خطر کود پڑے اور ہم نے تیری دیواروں کو گرا دیا اور تیرے آدھے حصے کو ہم نے اکھیڑ کر گندگی کے ڈھیر میں ڈال دیا اب باقی حصہ بھی جلد گرا دیا جائے گا ہا ہا ہا ہا ہم مزے سے قرآن جلائیں گے اور اس کی راک کو بکھیر دیں گے ہم تیری تکہ بوٹی کر دیں گے اور ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا چھوڑ دے واویلا کرنا تیری یہ آواز کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی